زرار بن حسین ابو موسا اور یونس پورناس کو مرو لے کر جا رہے تھے اگرچہ بخارا سے مرو تک کا راستہ بہت لمبا تھا لیکن وہ جلد سے جلد مرو پہنچنا چاہتے تھے کیونکہ پورناس کی صورت میں کئی اہم اطلاعات ان کے ساتھ جا رہی تھی وہ راستے میں بہت کم آرام کر رہے تھے پورناس زرار بن حسین اپنا گھوڑا پورناس کے گھوڑے کے قریب کرتے ہوئے بولا پورناس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے تم کبھی مرو گئے ہو یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے اور مجھے بھی پورناس نے مسکرا کر کہا اور وہ خاموش ہو گیا کچھ دیر کے بعد پھر بولا اور وہاں سے مجھے تمہاری ہی وجہ سے واپس آنا پڑا تھا تمہیں وہاں سے میری وجہ سے واپس آنا پڑا تھا کیا مطلب ازرار بن حزین نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی حیران ہو کر پوچھا اور اس بات کو پورناس نے بھی محسوس کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے مرو کے بازار میں یونس کے ساتھ دیکھا تھا پورناس نے کہا ہاں مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے زرار بن حسین نے جواب دیا اس واقعے کے فوراً بعد میں مرو سے غائب ہو گیا تھا مجھے تم پر شک ہونے لگا تھا اسی شک کی بنیاد پر میں نے اپنے طور پر کچھ تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یونس بھی اتوا بن مسلم کا جاسوس ہے چنانچہ ایسی صورتحال میں میرے لیے مرو میں رکنا کسی صورت بھی مناسب نہیں تھا چنانچہ میں وہاں سے واپس چلا گیا پورناس نے کہا تو زرار بن حسین نے سر ہلا دیا تقریباً ایک ہفتے کے سفر کے بعد وہ مرو پہنچ گئے ان کے آنے کی اطلاع قطبہ بن مسلم کو ملی تو اس نے انہیں اپنے خاص کمرے میں بلا لیا وہ پورناس کو بھی اپنے ساتھ کتبہ بن مسلم کے خاص کمرے میں لے گئے اس سے پہلے اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے زرار بن حسین کو دیکھ کر قطبہ بن مسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے اٹھ کر زرار بن حسین کو گلے لگا لیا پھر باری باری وہ ابو موسا اور یونس سے گلے ملا جبکہ پورناس سے اس نے صرف مصابہ کرنے پر اکتفا کیا کمرے میں ایک عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا تھا وہ سب اس پر بیٹھ گئے ماحول پر کچھ دیر خاموشی رہی اس دوران قطبہ بن مسلم نے انس کو بھی بلا لیا انس آیا تو قطبہ بن مسلم بولا ازرار بن حسین اور اس کے ساتھی بخارا سے واپس آ گئے ہیں ہاں میں دیکھ رہا ہوں انس نے سرسری جواب دیا پھر اس نے پہلے پورناس کی طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے زرار بن حسین کی طرف دیکھا اس کی نظروں میں سوال دیکھ کر زرار بن حسین بولا یہ پورناس ہے بخارا کے محکمہ جاسوسی کا ایک اہم افسر وہاں حالات کچھ اس طرح کے بن گئے تھے کہ ہمیں اسے اغوا کر کے ساتھ لانا پڑا زرار بن حسین کی بات سن کر انس کچھ سوچنے لگا اس کے چہرے پر گہری فکر کے تاثرات ابھر آئے تھے کچھ سوچتے ہوئے اس نے کتبا سے کہا اے مسلم کے بیٹے اس شخص کو میرے حوالے کر دے اور تو اپنا کام کر میں تجھے جلدی ہی کوئی اہم اطلاع دوں گا اس کی یہ بات سن کر کتبہ بن مسلم نے صرف سر ہلا دیا جس پر انس نے چند سپاہیوں کو بلوا کر انہیں حکم دیا کہ پورناس کو گرفتار کر کے لے جائیں پورناس کے کے جانے بعد انس بھی زیادہ دیر کتبہ اتنا بتایا تھا کہ وہ جلد ہی کتبہ کے لیے کوئی اہم اطلاع لائے گا ابن حسین مجھے امید ہے کہ تم لوگ بخارا سے کوئی اہم اطلاع لانے میں ناکام رہے ہو کتبہ بن مسلم نے مسکرا کر کہا ہاں مسلم کے بیٹے یہ سچ ہے کہ ہم بخارا سے کوئی اہم اطلاع لانے میں ناکام رہے ہیں لیکن پورناس کی صورت میں کئی اہم راز بخارا سے چل کر مرو آ گئے ہیں زرار بن حسین بولا لیکن میں جانتا ہوں کہ پورناس جیسا چالاک شخص ہماری قید میں آ کر بھی ہمیں کبھی بھی ٹھیک معلومات فراہم نہیں کرے گا قطبہ بن مسلم نے کہا اس کا اندازہ ہمیں بھی ہے ابو موسا بولا بخارا میں ہماری کوئی آنکھ اور کان نہیں ہے قطبہ بن مسلم بولا لیکن میں پھر بھی وہاں حملہ کروں گا چاہے فتح حاصل ہو یا نہ ہو قطبہ کے لہجے سے بے حد مایوسی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا لیکن ہمیں اپنی شکست کو فتح میں بدلنا ہے ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ ہماری متوقع شکست فتح میں بدل جائے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی جان اور روح کی آخری حد تک جا کر لڑیں ہمیں وہ کر کے دکھانا ہے جو پہلے کسی نے نہ کر کے دکھایا ہو ابن مسلم تو ہمیں آزما کر تو دیکھ تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اسی طرح پائے گا جیسے موسا کے ہارون ذرا بن حسین نے کہا مجھے تم لوگوں کی وفاداری پر شک نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تمہاری دلیری اور سپاہیانہ قابلیت پر شبہ ہے لیکن میرے سامنے حقائق بھی قطبہ قطبہ بن مسلم نے کہا تو خود ہی تو کہتا ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ کر اپنی آخری طاقت کا آخری ذرہ بھی اللہ پر ایمان کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے صرف کر دو تو فتح تمہارا مقدر ہوگی ابو موسا نے کہا تو قطبہ بن مسلم مسکرانے لگا اسی شام قطبہ بن مسلم فوج کے افسروں کے ساتھ ایک اجلاس میں ایک اجلاس میں مصروف تھا جب اسے اطلاع ملی کہ حجاج کا قاصد قاصد آیا ہے اس نے حجاج کے کو اسی کمرے میں بلوا لیا جس کمرے میں وہ اور فوج کے افسران اجلاس میں مصروف تھے حجاج کے قاصد نے قطبہ کو حجاج کا خط دیا تو قطبہ مسکرا کر بولا حجاج ضرور میری طرف سے فکر مند ہوگا نہیں حجاج تیری طرف سے فکر مند نہیں ہے ابن مسلم قاصد بولا تو نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ حجاج کی توقع سے کہیں زیادہ ہے قاصد سچ کہہ رہا تھا قطبہ کو خوراسان کا گورنر بنے ہوئے دو سال ہوئے تھے اور اس نے ان دو سالوں میں کئی اہم کارنامے سر انجام دیے تھے اور وہ بھی ایسے حالات میں جب فتح کے دور دور تک آسان نہیں تھے سب سے پہلے اس نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچل دیا یہ بغاوت ایسے وقت میں ہوئی تھی جب قطبہ کو مرو آئے ہوئے چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے اور حقیقت میں وہ اس قابل نہیں تھا کہ بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچل سکتا اس کے بعد اس نے دریائے جیجوں کے کنارے یعنی دریائے آمو کے کنارے واقع کئی اہم شہر فتح کر لیے اور تالیقان تک کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس نے ایسے حالات میں بھی اپنے حواس برقرار رکھے تھے جب اس کے چند دستے لاکھ فوج کے گھیرے میں تھے لیکن قطبہ نہ صرف اپنے دستوں کو بچا لایا تھا بلکہ اس نے اس بڑے لشکر کو شکست سے بھی دوچار کیا تھا اور اس جنگ میں اس کے اپنے لشکر کی تعداد صرف چالیس ہزار تھی قطبہ نے حجاج بن یوسف کا خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا حجاج نے لکھا تھا اے مسلم کے بیٹے تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت نازل ہو تو نے اور تیرے ساتھیوں نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ میرے دل میں ایک بار پھر ان دستوں کی جوان مردی کی یاد تازہ کر رہا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زیر کمان لڑے تھے اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے اے مسلم کے بیٹے میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ تو بخارا کے بادشاہ سے ضرور ٹکر لے گا میں تجھے یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر بتا رہا ہوں کہ بخارا ایک اہم شہر ہے اور دروان خزاں اس شہر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا یہ ذہن میں رکھنا کہ اس جنگ میں تیرے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں اس لیے کوئی بھی فیصلہ ذہن کی تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے کرنا وقت حجاج بن یوسف قطبہ نے خط پڑھ کر زرار بن حسین کو دے دیا تاکہ وہ یہ خط تمام افسران کو پڑھ کر سنا دے جب زرار بن حسین نے حجاج کا خط پڑھ کر سب کو سنا دیا تو قطبہ بن مسلم بولا اگرچہ حجاج کا خط ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بخارا پر ہمارے متوقع حملے کے بارے میں فکر مند بھی ہے اور اسے ضروری بھی سمجھتا ہے کتبہ نے فوج کے افسران کو اہم ہدایات دینے کے بعد اجلاس برخاست کر دیا ان دنوں مرو میں فوجی سرگرمیاں زوروں پر تھی اور فوجی دستے رات گئے تک مشقوں میں مصروف رہتے تھے جب دستے مشقوں سے واپس آتے تھے تو مرو میں ایک نئی سرگرمی شروع ہو جاتی تھی اس سرگرمی میں تمام دستے حصہ نہیں لیتے تھے بلکہ کسی ایک ایک دستے کے خاص حصے کو اس سرگرمی میں ملوث کر لیا جاتا تھا یہ سرگرمی دراصل پہرا دینے کی مشق تھی جس میں تمام دستے کے بجائے دستے کے منتخب جوانوں کو شامل کیا جاتا تھا پہرا دینے کی مشق قطبہ بن مسلم کے حکم پر شروع کی گئی تھی ایک رات صرف ایک دستے کے جوان پہرا دیتے تھے ان مشقوں سے خطیبہ کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے ان دستوں کے درمیان رابطے کو مستحکم کیا جا سکے جو جنگ کے دوران رات کے پہرے پر معمور ہوں ایک دن صبح صبح جب قطبہ فجر کی نماز پڑھنے نکلا تو ایک سپاہی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا وہ سپاہی قدرے پریشان اور گھبرایا ہوا لگتا تھا قطبہ کے ساتھ زرار بن زرار بن حسین اور ابو موسا بھی تھے قطبہ نے اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر پوچھا اے وہ کہ جسے میں جانتا نہیں تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے سالار اعلیٰ آج رات کو جو دستہ پہرے پر معمور تھا اس کا ایک سپاہی قتل ہو گیا ہے اس نے نہایت جلدی میں کہا سپاہی قتل ہو گیا ہے یہ خبر قطبہ کے لیے نہایت حیران کن تھی اس نے حیرت زدہ سے انداز میں پوچھا کب اور کہاں اس کی لاش قلعے کی فصیل کے پاس ملی ہے باقی تفصیل کا مجھے علم نہیں سپاہی نے کہا اس کی لاش شہر کے کس طرف ملی ہے قطبہ نے پریشان لہجے میں سوال کیا قلعے کی مغرب کی طرف سے سپاہی نے جواب دیا ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں قطبہ بن مسلم نے سپاہی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تم انس کو بلا لاؤ ہم تمہیں لاش کے پاس ہی ملیں گے یہ کہہ کر قطبہ بن مسلم زرار بن حسین اور ابو موسا شہر کے مغربی طرف بڑھ گئے جبکہ وہ سپاہی انس کو بلانے چلا گیا جب قطبہ زرار اور ابو موسا شہر کے مغرب میں فصیل کے پاس پہنچے تو وہاں صرف اس دستے کے سپاہی موجود تھے جو رات کو پہرے پر معمور تھا وہ سب لاش کے گرد کھڑے ہوئے تھے جب انہوں نے قطبہ کو آتے دیکھا تو چند سپاہیوں نے ادھر ادھر ہو کر قطبہ کے لیے راستہ خالی کر دیا تاکہ وہ لاش تک پہنچ سکے دستے کے چند سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشالے جل رہی تھی جس سے لاش کے پاس کافی روشنی تھی اور اس روشنی میں کتبہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اس سپاہی کو دل کے مقام پر خنجر اتار کر قتل کیا گیا تھا کتبہ کچھ دیر لاش پر جھکا اسے سرسری طور پر دیکھتا رہا اتنی دیر میں انس بھی وہاں پہنچ گیا انس کو دیکھ کر کتبہ بن مسلم بولا تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہماری فوج کے ایک سپاہی کو قتل کر دیا گیا ہے ہاں مجھے اطلاع مل گئی ہے اس نے سرسری سا جواب دیا اور آگے بڑھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا اگرچہ خنجر لاش کے سینے میں اترا ہوا لیکن وہ زمین پر تقریباً منہ کے بل پڑی تھی انس کافی دیر تک لاش کا معائنہ کرتا رہا جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو شفق پر ہلکی ہلکی سفیدی پھیل چکی تھی لاش کا معائنہ کرنے کے بعد وہ موڑا اور کتبہ بن مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا یہ لاش ایک طویل کہانی سنا رہی ہے جس کا انجام تو ہمارے سامنے ہے مگر اس کا آغاز ہمیں معلوم کرنا ہے بظاہر انس کی بات نہایت عجیب تھی اور اس پر وہاں موجود سب لوگوں کا حیران ہونا بجا تھا لیکن قطبہ جانتا تھا کہ انس کی کوئی بات بھی بغیر کسی وجہ یا ثبوت کے نہیں ہوتی اس لیے وہ بولا تو کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں تھوڑا تفصیل سے بتا تفصیل میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں پہلے میں یہاں موجود لوگوں سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں انس نے کہا تو بن مسلم نے ہاں میں سر ہلا دیا قطبہ بن مسلم کی طرف سے اشارہ پا کر وہ وہاں موجود سپاہیوں کی طرف مڑا اور بولا اس لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا اسے سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا وہی سپاہی بولا جس نے قطبہ بن مسلم کو اس قتل کی اطلاع دی تھی تیرا نام کیا ہے انس نے اس سے سوال کیا میرا نام جعفر ہے اس سپاہی نے جواب دیا اس لاش کو دیکھنے کے بعد تو نے اس کی اطلاع سب سے پہلے کسے دی تھی اس نے جعفر سے سوال کیا اپنے کماندار کو جعفر بولا اس لاش کی اطلاع میں نے سب سے پہلے اپنے کماندار کو دی تھی کیونکہ اس وقت میرا دستہ یہاں سے کچھ ہی, کچھ ہی دور تھا اور ہم اسی سپاہی کی تلاش میں آئے تھے انس کافی دیر تک جعفر سے اور دستے کے باقی سپاہیوں سے سوال کرتا رہا ان سوالات کے نتیجے میں جو بات اس کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رات کے درمیانی پہر قتل ہونے والا سپاہی دستے سے الگ ہو گیا تھا وہ باقی سپاہیوں کو صرف یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آتا ہے لیکن جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آیا تو باقی سپاہیوں نے اس کی تلاش شروع کر دی اور اسی تلاش کے نتیجے میں انہیں اس سپاہی کی لاش ملی قتل ہونے والے سپاہی کا نام صالح بتایا گیا تھا اس تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد انس قطبہ کی طرف مڑا جو اس کی تمام کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا ابن مسلم میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ لاش ایک کہانی سنا رہی ہے اس نے سوالیہ نظروں سے قطبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں انس میں وہ کہانی سننے کے لیے بےتاب ہوں قطبہ نے جواب دیا اگرچہ میری تمام باتیں تجھے عجیب لگیں گی لیکن ان میں کچھ نہ کچھ سچائی بہرحال موجود ہوگی انس بولا تو وہ بات کہہ کیوں نہیں دیتا جو تو کہنا چاہتا ہے قطبہ بن مسلم بولا اے مسلم کے بیٹے اس سپاہی کو قتل کرنے والا ایک آدمی نہیں بلکہ دو آدمی تھے یہ دیکھ لاش کے پاس اور اس کے نیچے قدموں کے نشان یہی کہانی سنا رہے ہیں یہ کہہ کر انس نے لاش کو ہلا کر ایک طرف کیا تو اس کے نیچے مٹی پر قدموں کے نشان بہت صاف تھے جبکہ لاش کے پاؤں کی طرف بھی قدموں کے نشان تھے جو تازہ معلوم ہوتے تھے لیکن لاش کے نیچے موجود قدموں کے نشانات سے الگ تھے اور اسی بنیاد پر انس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ اس سپاہی کو دو آدمیوں نے قتل کیا ہے ان دونوں طرح کے قدموں کے نشانات میں ایک بنیادی فرق بھی تھا جو انس کی آنکھ سے چھپا نہیں رہ سکا تھا اور وہ فرق یہ تھا کہ لاش کے نیچے سے ملنے والے نشانات اس طرح تھے جیسے کوئی شخص یہاں کافی دیر تک کھڑا رہا ہو جبکہ سالے کی لاش کے قدموں کی طرف پائے جانے والے نشانات بے طرح سے ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے یہاں موجود شخص کسی سے زور آزمائی میں مصروف رہا ہو اس سے انس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ جس شخص کے قدموں کے نشانات لاش کے پیروں کی طرف تھے اس نے سالے کو قتل کیا ہے جبکہ دوسرا شاید اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا یا اس نے جان بوجھ کر اسے باتوں میں الجھایا ہوا تھا وہاں کسی تیسرے شخص کے قدموں کے نشان بھی تھے اور وہ سالے کے اپنے قدموں کے نشان تھے یہ سب نشان حیرت انگیز طور پر محفوظ رہے تھے حالانکہ جب دوسرے سپاہی لاش کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے تو انہیں سپاہیوں کے قدموں کے نشانات میں تو انہیں سپاہیوں کے قدموں کے نشانات میں مل جانا چاہیے تھا لیکن قاتلوں کے پیروں کے نشانات الگ کیوں تھے الگ کیوں نظر آ رہے تھے اس کی دو وجوہات تھی ایک تو یہ کہ تمام سپاہی گشت کے دوران فوجی لباس میں تھے اور فوجی جوتے پہنے ہوئے تھے جبکہ لاش سے لاش کے پاس سے ملنے والے نشانات ان سے مختلف تھے اور فوجیوں کے جوتوں کے نشانات میں بھی وہ الگ ہی نظر آ رہے تھے جبکہ اس کی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ لاش اس طرح زمین پر پڑی تھی کہ اس نے پیروں کے نشانات کو ڈھانپ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ فوجیوں کے جوتوں کے نشانات میں ملنے سے محفوظ رہے سالے کو قتل کرنے والا اسی قلعے کا رہائشی ہے انس نے کتبہ بن مسلم کو کہا لیکن یہ بات تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہو قطبہ بن مسلم انس کی بات پر حیران ہو کر بولا ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن جس طرح یہ قتل کیا گیا ہے وہ مجھے بار بار یہی احساس دلا رہا ہے کہ قاتل اسی قلعے کا رہائشی ہے انس نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا اپنی بات کی وضاحت کرو قطبہ بن مسلم بولا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہ قتل کیا ہے وہ اس قلعے سے اچھی طرح واقف ہے اس نے قتل کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں سال کے کسی حصے میں بھی پہرا نہیں لگایا جاتا اس کے علاوہ اس شخص نے قتل کے لیے جو خنجر استعمال کیا ہے وہ مرو میں صرف ایک کاریگر ہی بناتا ہے اور یہ خنجر بناوٹ کے اعتبار سے اپنی مثال خود ہے یہ کہتے ہوئے انس نے لاش کے سینے میں دھسا ہوا خنجر کھینچ کر نکالا اور اسے کتبہ کو دکھایا جب انس نے لاش کے پاس اپنی کارروائی مکمل کر لی تو لاش کو اسی دستے کے حوالے کر دیا گیا جس سے اس سپاہی کا تعلق تھا جبکہ انس کتبہ بن مسلم کے ساتھ اس کے محل میں آ گیا کتبہ بن مسلم کے ہاں پہنچ کر انس نے ایک سپاہی کو بھیج کر یہ خاص خنجر بنانے والے کاریگر کو بلا لیا جب وہ آیا تو انس نے اسے سوال کیا تمہیں یہ خنجر بناتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے خنجر بنانے والے کاریگر نے کہا ہم لوگ تو نسلوں سے خنجر بناتے چلے آ رہے ہیں یہ بات مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ نسلوں سے اس پیشے سے وابستہ ہو میں اس خاص قسم کے خنجر کی بات کر رہا ہوں یہ کہہ کر انس نے وہ خنجر کاریگر کے سامنے رکھ دیا جو اس نے لاش کے سینے سے نکالا تھا یہ خاص قسم کا خنجر واقعی خوب تھا اس کے ایک طرف دھار کے بجائے دونوں طرف دھار تھی اور یہ دھار عام خنجروں کی طرح سیدھی پتری پر نہیں تھی بلکہ پتری کے دھار والے کنارے قدرے تھوڑے آری کے دندانوں کی طرح تھے یعنی جس طرح سے آری کے اندر دانتے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس خنجر کے اندر تھے اس خنجر کی پتری پتری کہتے ہیں اس کو جس پر خنجر کی دھار ہوتی ہے تو عام خنجروں سے اس کی پتری آدھی تھی جبکہ اس کا دستہ تھوڑا لمبا تھا اور اس خنجر کی قیمت اس دور میں ایک اچھی تلوار سے بھی زیادہ تھی مجھے یہ خنجر بناتے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں کاریگر نے انس کی بات کے جواب میں کہا چند دن پہلے تم سے کون یہ خنجر خریدنے آیا تھا انس نے دوبارہ اس سے سوال کیا خنجر خریدنے کئی لوگ روزانہ آتے رہتے ہیں اس لیے یاد نہیں رہتا کہ کون کون خنجر خریدنے آیا تھا کاریگر نے جواب دیا انس نے مزید کچھ سوالات کے بعد کاریگر کو رخصت کر دیا لیکن وہ کاریگر کے جوابات سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا چنانچہ اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اسے اس کاریگر پر نظر رکھنی ہے اس نے سپاہی کو یہ بات خاص طور پر کہی تھی کہ اگر اسے کاریگر کی کوئی مشکوک حرکت نظر آئے تو وہ فوراً انس کو خبر کرے سالے کو قتل ہوئے کئی دن گزر گئے تھے لیکن ابھی تک اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا ان چند دنوں میں ایک اور سپاہی اسی طرح قتل کر دیا گیا تھا جس طرح کو قتل کیا گیا اور یہ بات نہ صرف انس کے پریشانی کا باعث تھی بلکہ کتبہ بن مسلم بھی اس پر فکر مند تھا جب انس کو دوسرے سپاہی کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد خنجر بنانے والے کاریگر کو دوبارہ بلوا لیا کاریگر آیا تو انس نے اسے سوال کیا تمہیں شاید اطلاع مل گئی ہوگی کہ اس ایک ہفتے کے اندر فوج کے دو سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان دونوں کے قتل میں تمہارے بنائے ہوئے خنجر استعمال ہوئے ہیں دونوں سپاہیوں کو ایک ہی طرح قتل کیا گیا ہے اور قتل کرنے کے بعد قاتل خنجر لاش کے ساتھ ہی چھوڑ گیا ہے مجھے ان دونوں سپاہیوں کے قتل کی اطلاع مل گئی ہے اور میں خود اس پر حیران ہوں کاریگر نے جواب دیا گزشتہ دنوں کسی نے تم سے ایک بڑی تعداد میں خنجر تو نہیں خریدے انس نے کاریگر سے سوال کیا اس کی بات سن کر کاریگر چوک پڑا ہاں تقریباً تین ہفتے پہلے ایک شخص نے مجھ سے تقریباً پچاس خنجر بنانے کے لیے کہا اس نے مجھے ان خنجروں کی قیمت پہلے ہی ادا کر دی تھی اور میں نے اسے پچاس خنجر تقریباً دو ہفتوں میں تیار کر کے دیے تھے کاریگر نے کہا کاریگر کی بات سن کر انس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو جس نے تمہیں پچاس خنجر تیار کرنے کو کہا تھا اس نے سوال کیا ہاں میں اسے جانتا ہوں وہ میرے گھر کے پاس ہی رہتا ہے کاریگر نے جواب دیا تو انس نے ایک سپاہی کو بھیج کر اس آدمی کو بلوا لیا جس نے کاریگر سے پچاس خنجر تیار کروائے تھے وہ آدمی آیا تو انس نے اسے قید خانے میں بند کروا دیا انس کی یہ حرکت عجیب تھی کہ اس نے اس شخص کو بغیر کسی تفتیش کے قید خانے میں بند کروا دیا تھا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس شخص سے کوئی بات پوچھنے سے پہلے اسے ذہنی طور پر منتشر کرنا چاہتا تھا اس شخص کو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ اسے کس لیے قید کیا گیا ہے دو دن کے بعد انس اس سے ملنے قید خانے میں گیا اس شخص کی حالت نہایت بری ہو رہی تھی ان دو دنوں میں اسے کھانے اور پینے کو بہت کم دیا گیا تھا اس کے علاوہ اسے ذہنی طور پر منتشی کرنے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اسے کس لیے قید کیا گیا ہے ان دو دنوں میں وہ اس حالت کو پہنچ گیا تھا جس حالت تک انس اسے لانا چاہتا تھا اب انس اس سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا چنانچہ انس نے اس سے سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ہم نے قید خانے میں کیوں بند کیا ہے نہیں اس شخص نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا تم نے قتل کیا ہے انس نے قتل کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ شخص ہوئی مگر تھوڑی غسیلی آواز میں میں بولا نے کسی کو قتل نہیں کیا تم تم جھوٹ بول رہے ہو نے ایک آدمی کو نہیں بلکہ دو آدمیوں کو قتل کیا ہے اور وہ بھی مسلمان فوج کے سپاہیوں کو انس بدستور اسی لہجے میں بولا نہیں میں نے کوئی قتل نہیں کیا وہ شخص رو دینے والے انداز میں بولا مجھے چھوڑ دو میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے تم نے نہ صرف دو قتل کیے ہیں بلکہ ابھی چند اور قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو انس بولا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں نے نہ تو کسی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس دفعہ اس کا لہجہ قدر مضبوط تھا اگر تم نے کسی کو قتل نہیں کیا تو تم نے پچاس خنجر کیوں تیار کروائے تھے انس نے دوبارہ اس سے سوال کیا اس سوال پر وہ شخص قدرے چونکا لیکن پھر بولا وہ خنجر تو میں نے اپنے ایک دوست کے لیے تیار کروائے تھے جو انہیں کسی دوسرے شہر جا کر بیچنا چاہتا تھا اگر وہ خنجر دوسرے شہر بیچنا چاہتا تھا تو اس نے خنجروں کی تیاری کے لیے کاریگر سے خود رابطہ کیوں نہیں کیا تمہارے سے کیوں بنوائے اس نے سوال کیا اس کا کاریگر کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے وہ شخص بولا اس شخص کی بات پر انس قدرے چونکا اس نے اس سے دوبارہ سوال کیا اس کا اور کاریگر کا کس بات پر جھگڑا چل رہا ہے مجھے اس کا علم نہیں اس نے جواب دیا اسے مزید تفتیش کے بعد انس کو اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا تاہم اس نے رہا کرنے کے بجائے قطبہ کے محل کے ایک کمرے میں اسے نظر بند کر دیا اس کے بعد انس نے اس شخص کے گھر پر چھاپا مارا جس نے اصل میں خنجر خریدے تھے وہاں سے انس اس شخص کو گرفتار کر کے لایا اور اسے قید خانے میں جلاد کے حوالے کر دیا جہاں پر تھوڑی دیر کے تشدد کے بعد اس نے سب کچھ بتا دیا اس نے جو کچھ بتایا وہ یوں تھا اس کے کہنے کے مطابق اس کا نام زید تھا اور وہ بخارا کی حکومت کے لیے کام کر رہا تھا اس کا اسے اتنا معاوضہ ملتا تھا کہ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی دولت نہیں دیکھی تھی اس کے ذمے صرف اتنا سا کام تھا کہ وہ مرو سے فوج کی نقل و حرکت اور مصروفیات کی اطلاعات بخارا پہنچائے اس کے علاوہ وہ جنگی نوعیت کی اہم معلومات مثلا فوج کی تعداد اس کے لڑنے کا طریقہ جنگی حکمت عملی اور ہتھیاروں کی حالت جیسی اطلاعات بھی بخارا پہنچاتا تھا کچھ ہفتے پہلے اس نے یہ اطلاع بخارا پہنچائی تھی کہ قطبہ بن مسلم کی فوج جنگی مشقیں کر رہی ہے اور قطبہ کا ارادہ بخارا پر حملہ کرنے کا لگتا ہے بخارا کی حکومت کی طرف سے اسے یہ حکم ملا تھا کہ قطبہ کی فوج میں بے یقینی اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کرے یعنی فوجیوں کے دل میں یہ خیال پیدا کر دے کہ فوجی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں ان کے اوپر کہیں بھی حملہ ہو سکتا ہے اور انہیں کوئی بھی مار سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے کتبہ کی فوج کے سپاہیوں کا قتل شروع کر دے شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ صرف دو سپاہیوں کے قتل سے اس نے نہ صرف سپاہیوں کے ذہنوں میں شکوک بیدار کر تھے بلکہ کتبہ اور اس کی انتظامیہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا یہ تو اللہ کی مہربانی تھی کہ وہ بہت جلد پکڑا گیا تھا انس نے اس سے اس کے دوسرے ساتھی کے بارے میں معلومات لی جو اس قتل میں اس کے ساتھ تھا اس کے دوسرے ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس نے بھی اپنے قصور کا اعتراف کر لیا دونوں سے مزید کچھ تفتیش کرنے کے بعد ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا جب دو سپاہیوں کے قاتل زید اور اس کے ساتھی کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا اس کے چند دن کے بعد قطبہ بن مسلم نے فوج کے اعلیٰ افسران کا اجلاس بلوایا جس میں اس نے انہیں حتمی ہدایات دینے کے بعد یعنی آخری ہدایات دینے کے بعد اجلاس برخاست کر دیا اس اجلاس میں زیادہ تر ہدایات تکنیکی نوعیت کی تھی جس میں اس نے فوج کی تقسیم کوچ کا طریقہ اور حملے کا انداز ایک بار پھر سب افسران کو بتایا فوج کو اس نے چار بڑے حصوں میں تقسیم کیا تھا پہلا حصہ ہر اول دستہ تھا جس کی کمان زرار بن حسین کے ہاتھ میں تھی جبکہ فوج کا دوسرا حصہ قلب تھا جس کی کمان خود قطبہ بن مسلم کے ہاتھ میں تھی جبکہ دائیں طرف والے دستوں کی کمان قطبہ نے اپنے بھائی کو سونپی تھی اور بائیں بازو کی کمان ابو موسا کے حوالے تھی اس کے علاوہ اس نے ایک خاص دستہ بھی ترتیب دیا تھا جو کہ صرف گھڑ سواروں پر مشتمل تھا اس دستے میں منتخب گھڑ سوار تھے اس دستے کی کمان قطبہ بن مسلم نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی اور اس دستے کا مقصد یہ تھا کہ میدان جنگ میں جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو وہاں یہ دستہ مدد کے لیے پہنچے اس دستے کے سواروں کے لیے خاص ہدایت یہ تھی کہ انہوں نے کسی جگہ بھی جم کر نہیں لڑنا اس کے علاوہ اس نے کچھ دستے محفوظہ میں بھی رکھے تھے کتبہ کی فوج کی تقسیم جنگی نقطۂ نگاہ سے بہت اچھی تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ فتح اتنی آسان نہیں کیونکہ اسے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دشمن کی فوج کی تعداد کم از کم پانچ لاکھ تھی یہ تعداد پانچ لاکھ سے بڑھ سکتی تھی کم نہیں ہو سکتی تھی جبکہ اتبا کے پاس صرف چالیس ہزار کا لشکر تھا اس کے علاوہ اس نے بازغیز کے بادشاہ نیسک سے بھی مدد مانگی تھی جو زیادہ سے زیادہ دس ہزار کا لشکر لے کر قطبہ بن مسلم کی مدد کو آ سکتا تھا نیزک مسلمانوں کا حلیف تھا یعنی طرفدار تھا اس طرح مسلمان لشکر کی تعداد پچاس ہزار تک ہو جاتی تھی جو کہ دشمن کی فوج کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی یہ تمام حقائق قطبہ کے سامنے تھے لیکن وہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں چنانچہ ان تمام حقائق کو ذہن میں رکھ کر قطبہ بن مسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا اس کی فوج نے جمعے کے دن مرو سے کوچ کیا